حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قنوت کیا تھا انہوں نے کہا ہاں پوچھا گیا رکوع سے پہلے یا بعد کہا رکوع کے بعد مسدد کی روایت میں ہے کہ تھوڑی مدت تک سننے ابو تابوت حدیث نمبر 1444